جی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم و صرف آخرین محموس کے قاعدے چل رہے ہیں محموس کے قاعدے ہو چکے تھے چار نمبر قاعدے تک بات ہو چکی تھی میں نے کہا تھا کہ اب صرف صغیر کی بات آئے گی محموس کے ہم نے چار قاعدے جو کتاب میں ذکر ہیں وہ پڑھ لیے تھے اب دیکھیے صرف صغیر صرف صغیر محموز الفا محموز الفا کا کیا مطلب ہے کہ وہ حمزہ جو فا کے مقابلے میں آئے جب فا کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ لفظ کیا کہلائے گا محموز الفا یعنی فا کے مقابلے میں حمزہ آیا ہوا ہے تو اکلا یا کلو اکلا یا کلو تو دیکھیں اکلا تو اکلا حمزہ ہے تو فا فعلا کے وزن پر ہے فعلا اکلا بر وزن فعلا تو اس کے اوپر اور اس طرح اکلا یا کلو تو یف یف اولو یف اولو یقلو عقل یقلو عقلن فاہ ہوا آ کے آ یہاں پہ کیا ہوگا آ ہوگا کیونکہ فا علون کا وزن ہے نا فا علون کا وزن ہے تو فا کے مقابلے میں حمزہ آئے گا اس کے بعد الف ہے حمزہ کے بعد کیا آگے الف آ گیا اس لیے اس کے اوپر کیا لگائی ہوئی ہے کھڑی کھڑی زبر لگائی ہوئی ہے کھڑی زبر اب دیکھیں کھڑی زبر تو عقلا یا قلو و فا ہوا اکل و اوقیلا یو اقل مقول مقول المر و کل و نہ لا ون تو اب اس کی ماضی کی گردان کیسے ہوگی دیکھتے جائیے اب ساری میں نے آپ سے جو عرض کیا تھا نا کہ اب صرف تو اب شروع ہوئی ہے صرف تو اب ہے پہلے تو ویسے ہی ایک گپ شپ چل رہی تھی اب اس کی گردانیں کریں گے اس میں قوانین لگیں گے سب کچھ ہوگا اب پتہ چلے گا کہ کتنے ہم پانی میں ہیں تو اب آگے اکلا اکلا اکلو اکلت اکلتا اکلنا اکلتا اکل تما اکل تم اکلتی اکل تما اکل تن نا عقل تو اکلنا نہ تو یہ تو آ گیا کیا اس میں تو کوئی قوانین وغیرہ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں آیا اس کا مجھول اس کا مجھول فعیلا وہ بھی دیکھیں ایسے آئے گا ماضی کا اکیلا اکیلا اکیلو اکیلت اکیلتا اکیل نہ اکیلتا اکیل تما اکیل تم اکیلتے اکیل تما اکیل تن نہ اکیل تو اکیل نہ اب میں آرام آرام سے چلوں گا یہاں پہ گردان میں آرام آرام سے کروں گا تیز نہیں کروں گا آرام آرام سے کیونکہ میں آپ کو قوانین لگاتا ہوا لیکن آپ لوگوں نے ایسے نہیں چلنا جس طرح میں گردان ایسا ایسا پڑھوں گا آپ کو تو گردان پوری فل اسپیڈ میں آنی چاہیے اور اسی طریقے سے کیونکہ اور لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی قانون کس جگہ کیا لگ رہا ہے مظاہرے آئے گا مظاہرے دیکھیں یا کلو یا کلو یا کلو یا کلان یا کلونا تا کلو تا کلان یا کلنا تا کلو تا کلان تا کلونا تا تا کلان تا کلنا آ کلو اور نہ کلو نہ کلو تو آ کلو متکلم کا سیکھا کیا آئے گا آ کلو کیوں کیونکہ ایک حمزہ کا وہ آئے گا آ کے وزن کے اوپر ایک حمزہ متکلم کا ہوگا اور ایک حمزہ کس کا آ گیا ایک حمزہ کس کا آ گیا اس کا اپنا اصلی حمزہ آ گیا تو اب کون سا قانون لگے گا یہاں پر وائس اوکے دیکھیے دو حمزے جمع ہو رہے ہیں آ کلو ٹھیک ہے نا میں نے کہا نا یا کلو یا کلان یا کلو نہ تا کلو تا کلان یا کل نہ تا کلو تا کلان تا نہ کلی کل نہ آ کلو اور نہ کلو نہ کلو تو آکلو میں نے پڑھا اف الو اف الو تو پڑھا دو حمزے جمع ہو گئے ایک حمزہ اس کا اپنا فا محموز الفا ہونے کی وجہ سے اور ایک حمزہ کون سا آ گیا <clears throat> یہ ایک حمزہ متکلم کا آ گیا تو جب دو حمزے دو حمزہ ایک کلمے میں جمع ہو جائیں دو حمزہ جب ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں اور دوسرا حمزہ کیا ہو ساکن ہو دوسرا حمزہ کیا ہو ساکن ہو دوسرا حمزہ ساکن ہو تو کون سا قانون لگتا ہوتا ہے وہاں پہ آ کلو میں نے پڑھا آ کلو کون سا قانون لگے گا بھائیو کیا ہو گیا ہے کون سا قانون لگے گا میں نے کہا آ کلو متکلم کا سیکھا گرے کا گرے گا کہاں سے ہاں آ منا والا قانون لگے گا نا آ منا یو منو ایمان والا قانون میں نے جو کہا تھا دوسرا والا آ منا او منا ای والا قانون جو تھا جہاں کہیں دو حمز دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق ہر فیلے سے بدلنے واجب ہوئے تو میں نے پڑھا آ کلو الف بنا دیا اس حمزے کو الف بنا دیا تو کھڑی الف بن گئی نا یا مت کہہ لیں آپ اس کو مت کہہ لیں اس کو تو کیا بن گیا آ کلو آ کلو دیکھیں یہ اب یہی چیزیں اب وہ کرنی ہیں اب وہاں پہ آ کلو نہیں پڑھنا آ کلو جھٹکا نہیں دینا وہاں پہ آ کلو کیونکہ الف ہو اور وجوبی ہے یہ قانون وجوبی ہے اس لیے میں نے کہا نا قوانین یاد نہیں ہوں گے کام نہیں چلے گا یہاں پہ تو ساری کی ساری وہ ہے اور یہ اجرا ہے ایک قسم کا یہ اجرا بھی ہے ساتھ ساتھ ہمارے اس میں دیکھیے ذرا پھر یاقل یاقلان یاقلنا کلو یا کلا نے یا کلو ن اور لو کلو اب آ جائیں جی مجھول کی طرف یو کلو یو کلو یو کلان یو کلونا تو کلو تو کلان یو کلنا تو کلو تو کلان تو کلونا تو کلینا تو کلان تو کلنا اب کیا آئے گا او کلو کیا آئے گا او کلو نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا او کلو اور نو کلو جھٹکا نہیں ہوگا واؤ آئے گا او کلو او کلو او کلو کیوں آئے گا وہ ایمان والا قانون پہلے حمزے پہ ذمہ ہے دوسرا حمزہ ساکن ہے او کلو تھا نا اصل میں کیا تھا او کلو تھا دوسرا حمزہ ساکن تھا پہلا حمزے کے اوپر ضمہ تھا تو جب دو حمزہ ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو دوسرے حمزے کی حرکت کو پہلے کی موافق دوسرے حمزے کو پہلے کی پہلی حرکت کے موافق بدلنا پڑ وجوبی ہے تو ہاں، واؤ سے بدل جائے گا تو کیا بن جائے گا او کلو اور نو کلو میں جان بوجھ کے زیادہ جھٹکا بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ فرق پتہ چلے یہاں پہ ادھر ہم ابھی کاری نہیں ہیں ادھر ہم صرف صرفی ہیں ابھی اس لیے ادھر اس لیے میں ذرا کچھ چیزیں مجھول پڑھوں گا کچھ ایسے پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھ آئے بات کی کیونکہ قوانین لگ رہے ہیں تو اس وجہ سے اس لیے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں گی جھٹکے زیادہ دوں جیسے یو کلو یو یو کلونا تو کلو کلو کلو کلو تو تو تو تو تو تو تو یو کلنا کلنا کلونا کلینا کلان او اور نو ٹھیک ہے اب آگے اس میں فائل کیا آئے گا آ کلون اس میں فائل کیا آئے گا آ کلون یہ کیا ہوگا یہاں پہ قانون نہیں ہے یہاں پہ کیا آ گیا فائل ان کا وزن ہے جب فائل ان کا وزن ہے تو حمزہ کے بعد الف آیا ہوا ہے تو حمزہ کے بعد الف آ جائے تو وہ ویسے اس کو پڑھیں گے لمبا کر کے جو کیا ہوگا آکلن آکلن آکلان آکلون آکلتن آکلتان آکلاتن مفول کیا آئے گا مفول کیا آئے گا معقولن معقولان معقولون معقولتن معقولتان معقولاتن ٹھیک ہے میں جھٹکا دے کے اچھا کیا ادھر کوئی اور قانون لگ سکتا ہے ادھر کوئی اور قانون لگ سکتا ہے معقول مقولانے کچھ اور قانون لگ سکتا ہے معقول میں جھٹکا دے کے پڑھ رہا ہوں ہاں راسن والا قانون لگ سکتا ہے راسن والا قانون کیا کہتا ہے جہاں ایک حمزہ ساکن ہو وہاں اس حمزہ کو اس سے پہلے والے حرکت میں موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے جیسے راسن زیبن بؤسن اصل میں کیا تھا رأسن زیبن بؤسن تھا رأسن زیبن بؤسن تو اب یہ کیا ہے معول مقن مقانہ مَ کو لتن مطان اس کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں معول معقول ما کو لتان ماکو معقولاتن دیکھیں الف کا یعنی اس کو بدل دیا میں نے حمزہ کی حرکت حمزہ سے پہلے کیا ہے زبر ہے تو اس کو آپ اپنی اس مرضی سے بدل سکتے ہیں معقول کو سمجھ رہے ہیں یہاں پہ قانون لگ رہا ہے نا ٹھیک ہے ایسے ہی ہم نے جب اوپر بھی لگتا تھا یا کولو یا کولانے یا کولون کے اندر بھی لگتا تھا یا کلو یا کلان یا کلونا وہاں پہ بھی حمزہ ساکن تھا قبل وہ تھا تو یا کلو یا کلان یا کلونا تا کلو تا کلان یا کلنا تا کلو تا کلان تا تا کلنا اور آ کلو آ کلو لیکن آ کلو مطلب کے اندر وجوبی قانون لگ رہا تھا وہاں پہ وجوبی لگ رہا تھا باقیوں میں جوازی لگ رہا تھا ٹھیک ہے نا وہ وہ پھر ہے نا وہ جو میں نے بتایا نا اب یہ ہر جگہ آپ وہ نہیں کریں گے جہاں آپ دیکھیں گے کہ قاری حضرات نے پڑھا کہ نہیں پڑھا جو متواتر راتیں اور مشہور راتوں میں پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا متواتر اور مشہور راتوں میں پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا اگر پڑھا گیا جس جگہ پہ پڑھا گیا اس جگہ کے اوپر لگے گا جس جگہ پہ نہیں پڑھا گیا وہاں پہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ متواتر ہوتی ہیں مشہور ہوتی ہیں اس میں ہماری عقل کا کام نہیں ہوتا جیسے قاری حضرات نے پڑھا وہ ان, ان اسی کو دیکھا جائے گا قرآن کریم جو ہے وہ کیا ہے روایت کے ساتھ ہے نا جیسے وہ آئے گی اسی طرح ہی پڑھا جائے گا اس کو تو جس جگہ کے اوپر ہوگا وہاں پہ پڑھا جائے گا جہاں پہ لیکن یہ پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ جب صبا ہاں، ہاں، ثلاثہ سبا ثلاثہ جب پڑھتے ہیں بعض جگہوں پہ تو نہیں صرف کے حوالے سے نہیں کرتے لیکن بعض جگہیں جو اچھے وہ ہیں ان کے اندر وہ وہ پڑھاتے ہیں وہ صرف بھی پڑھاتے ہیں ہمارے استاد صاحب جو ہیں مولانا اشرف شاد صاحب مان کوٹ والے تو وہ استاد جی ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ قاری کے لیے سوا سلاسہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف کا علم بھی سیکھے صرف کا ایل بی سی انہوں نے مولانا اشرف شاہ صاحب نے کراتیں جو پڑھی تھیں وہ حضرت صوفی صاحب میرے جو شیخ ہیں مولانا صوفی مصروف صاحب حضرت جب پڑھاتے تھے دلوم دلوم کبیر کبیر والا والا کے اندر میں جب پڑھاتے تھے تو کہتے ہیں ہم نے حضرت صوفی صاحب سے وہ پڑھی تھی کراتے تو تو وہ حضرت فرمایا کرتے تھے خاص طور پہ وہ تھے بڑے وہ تھے ماہر آدمی تھے اس حوالے سے بھی صرف کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی تو جہاں پہ پڑھا جائے گا وہاں پہ ہوگا جہاں پہ نہیں ہوگا وہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا تو اچھا جی اب کیا آ جائے گا اب آپ آپ آپ لوگ لوگ صرف صرف ایسا کریں کہ وجوبی قانون کم از کم ضرور لگایا کریں جوازی قانون بے شک نہ بھی لگے لیکن وجوبی بھی ضرور لگایا کریں ٹھیک ہے میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا ہوگا کہ میں نے مانکوٹ کے اندر جوازی قوانین کے ساتھ بھی کرانے کی ہیں ساری اور وجوبی قوانین کے وجوبی میں تو کرنی کرنی ہوتی ہیں وہ گردان تو ویسی پڑی جاتی ہے لیکن میں پڑھتا جاتا تھا تو مجھے استاد جی کہتے تھے اب جوازی قوانین لگتے جائیں اور جو ہے نا گردان ویسے پڑھو جیسے جوازی قانون چل رہا ہے بیچ میں ہی میں چل رہا ہوں گا روک دیں گے جیسے میں بتا رہا ہوں نا یا کلو یا نے یا کلو نہ میں اب جوازی قانون لگا رہا ہوں راسون زیب راسون والا قانون لگا رہا ہوں یا کلو یا کلا نے یا کلو نہ تا کلو تا کلا نے یا کل نہ تا کلو فوراً کہیں گے ختم وجوب صرف وجوبی پھر میں فوراً شروع جاؤں گا تا کلنا تا کلنا آ کلو نہ کلو تو چلتے چلتے بیٹ میں ہی وہ کہتے تھے اب ختم پھر دو تین سکے پڑے چار اس کے بعد پھر شروع تو اس طرح وہ ہوتی تھی گردانیں بس اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی تو وہ واقعی بڑا ایک فائدہ ہوا مجھے خاص طور پہ میرے ساتھ بڑا وہ کرتے تھے اس حوالے سے کہ جی مجھ سے ضرور سنتے تھے کہ جی جوازی وجوبی جوازی وجوبی تو اب آ جائے گا جی اب لیں یا کلا لیں یا لیں یا کلا لیں یا کلا لیں یا کلو لن تا کلا تا کلا لن یا کلنا لن تا کلا لن تا کلا لن تا کلو لن تا کلی لن تا کلا تا کلنا لن آ کلا دیکھیں لن آ کلا لن نا کلا وہ جو جوازی لگاتے جائیں تو جو آپ لگا سکتے ہیں لیں یو کلا لیں اب جو جوازی لگائیں گے تو لیں یو کلا لیں یو کلا لیں یو کلو لن تو کلا نہیں آپ لوگ بس یہ نہ کریں آپ صرف وجوبی لگائیں لیں یو کلا لیں یو کلا لیں یو کلو لن تو کلا لن تو کلا لیں یو کلنا لن تو کلا لن تو کلا لن تو کلو لن تو کلی لن تو کلا لن تو کلنا لن او کلا اور لن او کلا اب لم اب آ جائے گا لم والی گردان لم یا لم یا کل لم یا کلا لم یا کلو لم تا کل لم تا کلا لم یا کلنا ہاں میں جھٹکے کے ساتھ وہ کر رہا ہوں میں جان بوجھ کے زیادہ بھی جھٹکا دے رہا ہوں ٹھیک ہے حمزہ میں ویسے جھٹکا بھی آتا ہے نا تو میں اس لیے تاکہ آپ کو وہ نہ ہو کہ آپ اس طرح گردان کے جھٹکا دیں آپ خیر ہے گردان کے اندر وہ کیا کریں سمجھنے کے لیے جتنا وہ کر سکتے ہیں چھوٹا موٹا ہو چاہے مجھول ہو جائے کچھ ہو جائے لیکن تاکہ بات وہ ہو کے گردان کے اندر کرنا پڑتا ہے باقی جس وقت وہ پڑھیں اس وقت پھر جو ہے نا وہ ویسے نہ کریں جب سگا پڑھ رہے ہیں یا ابھی صرف سمجھنے کے لیے <clears throat> تو اب اگر لم لمیا کلو لمتا لم تو لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم اور نوکل اس میں اس میں فائل بھی ہو چکے تھے اور وہ مفعول بھی ہو گیا الامر منہ کل الامر و ہو کل اب دیکھیں الامر و ہو کل کیسے بن گیا اصل میں کیا تھا نیچے دیکھیں اب آ گیا فائدہ امر حاضر میں اصل میں تھا اف ال کے وزن پہ آئے گا نا اون سر کا وزن ہے نسارہ ین سرو والا باب ہے یہ نسارا ین سرو والا اکلا یا کلو اکلا یا کلو نصارہ ین سرو فعلا یا فولو فعلا یا فولو اکلا یا کلو نسارا ین سرو تو اصل میں کیا تھا الامر مینو انصر الامر منو افل الامر منو اکل ال تھا اصل میں کیا تھا تھا افل اوکل تھا جب علام رومین ا تھا نا اب آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے ضما ذمہ ہے تو یہاں پہ وہی راسن والا قانون لگ سکتا ہے نا راسن زیب ان بوسن والا قانون جو ہے راسن زیب ان بوسن والا قانون تو ہاں، کیا او کل او کل وہ کل بھی ہو سکتا تھا لیکن اب آپ سمجھیے گا کہ یہ جو لفظ ہے نا جیسے کھانا پینا وغیرہ یہ عرب میں بہت استعمال ہوتا ہے کھانا پینا وغیرہ ٹھیک ہے اس طرح کے جو الفاظ ہیں کہنا تو یہ جو الفاظ تھے اب یہاں پہ حمزہ آ رہا تھا اب حمزہ آ رہا تھا تو اس کو ہر بات میں آپ کہتے او او کل او کل یا او کل پڑھتے تو خلاف القیاس کیا کیا گیا انہوں نے حمزہ ہی حذف کر دیا خلاف القیاس ہی کیا کر دیا گیا حمزہ حذف کیا گیا جب خلاف القیاس حمزہ حذف کر دیا گیا تو پھر کیا بن گیا یہ بن گیا کل خلاف القیاس حمزے کو حذف کیا گیا اور یہ کیا بن گیا کل بن گیا ٹھیک ہے دوسرا حمزہ تھا نا جو دوسرا اف ال کا جو تھا ٹھیک ہے تو حمزہ تھا اس کو گرا دیا انہوں نے تو بن گیا اکل اکل ٹھیک ہے شروع کا تو حمزہ تھا وہ جو تھا وہ تو اسی لیے آیا ہوا تھا اور آپ نے الامر من ہو ان سر اف ال آپ نے پڑھا تھا اف ال ہم کیوں لگاتے تھے حمزہ شروع میں لگاتے تھے نا امر کے اندر شروع میں بھی حمزہ ہم لگاتے تھے کیوں لگاتے تھے امر کے قاعدے میں ہم کیوں لگاتے تھے یاد ہے میں کہتا تھا جی یہ حمزہ شروع میں لگا دیں اس حمزے کی حرکت کیا ہوگی عین کلمے کی حرکت کو دیکھیں گے کہ اگر عین کلمے کی ہاں پہلا ساکن ہوتا تھا کیا ہوتا تھا پہلا ساکن ہوتا تھا جب ساکن ہوتا تھا اس لیے شروع میں کیا لگاتے تھے حمزہ لگا دیا کرتے تھے تو جب یہاں پہ آپ نے جو واؤ کے اوپر حمزہ نظر آ رہا ہے نا او کل او کل تو جو واؤ کے اوپر جو حمزہ ہے واؤ جو حمزہ ہے اصل میں واؤ کے اوپر حمزہ کیا وہ حمزہ ہی ہے تو یہاں پہ جو دوسرا حمزہ ہے نا یہ کیا ہوگا گر گیا جو اس کا فا کلمے کا حمزہ تھا فا کلمے کا جو حمزہ تھا وہ گر گیا جب وہ گر گیا تو حمزہ کے بعد کل آ رہا ہے کل کاف کے اوپر پہلے سے ہی کیا حرکت موجود ہے جب کاف پر پہلے سے ہی حرکت موجود ہے تو جو شروع میں حمزہ وصلی لگاتے تھے نا اس کو بھی گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا کل ٹھیک ہے کیا بن جائے گا کل سمجھ رہے ہیں بات کو اور یہی قانون لگتا ہے کس کے اندر کل کے اندر بھی کل کل یا ایوہل کافرون کل وہاں پہ بھی یہی ہے کالا یقولو سے کالا یقولو سے وہاں پہ بھی کیا ہے کل ہم کہتے ہیں نا کل کہیے پڑھیے دوبارہ سمجھاتا ہوں دوبارہ سمجھاتا ہوں دیکھیں حمزہ وصلی کیوں لگایا جاتا تھا حمزہ وصلی امر کے اندر کیوں لگاتے تھے ہم اس لیے لگاتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ حمزہ کے بعد جو تھا نا جو آ رہا ہوتا تھا وہ اصل میں کیا ہوتا تھا ساکن ہوتا تھا جیسے ان سر ان سر نسارا ین سرو سے ین ہم کہتے ہیں تن سرو سے یہ بنا ان سر کس سے بنا تن سرو سے بنا مزارے سے بنتا ہے نا امر مزارے سے بنتا ہے تو مظاہرے سے جب بنتا ہے تو ہم شروع میں کیا کہتے ہیں تن شروع تو ہم کہتے تھے کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ جو حروف عطین ہیں وہ گرا دو حروف عطین گرا دو آخر سے ساکن کر دو آخر سے ساکن کرنے کے بعد شروع کے اندر حمزہ وصلی لگا دو حمزہ وصلی کی حرکت دیکھنے کے لیے عین کلمے کو دیکھو اگر عین کلمہ مضموم ہو اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی شروع میں جو آئے گا وہ مضموم آئے گا اگر عین کلمہ مقصور ہو یا مفتو ہو تو حمزہ وصلی شروع میں کیا آئے گا مقصور آئے گا جیسے کہ ازرب امر کے اندر زارا با یزرب اسے امر کیا آتا ہے ازرب اور سمیا یسما اسے سمیا یسما اسے کیا آتا ہے اسما لیکن نصارہ ینسر اسے کیا آئے گا انصر تو حمزہ وصلی لگاتے کیوں تھے کیونکہ اس کے بعد ساکن ہوتا تھا جب ساکن ہوتا تھا اور ہم نے پڑھا تھا کہ دیکھیں گے کہ اگر اس کے بعد والا ساکن ہے کہ نہیں ہے اگر ساکن نہ ہو تو پھر حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی ہمیں تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا او کل تھا او کل تھا خلاف القیاس کیا کیا حمزہ کو گرا دیا او کل خلاف القیاس کیا ہو گیا حمزہ کو ہی گرا دیا جب حمزہ کو ہی گرا دیا تو شروع میں حمزہ وصلی ہے اور اس کے بعد پہلے کاف کے اوپر حرکت موجود ہے زمہ موجود ہے جب زمہ موجود ہے تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے حمزہ وصلی شروع میں لگانے کی چھوڑ دو بھائی ختم کرو اور بات کو تو کل ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی اور یہ ہے کل کھانا اور ایک ہے کل کل قوف تو وہ کل کل یا پھرون سارے جو آتا ہے کل وہ بھی یہی قانون اس طرح وہ ہوا ہے وہاں پہ بھی یہی کام ہوا ہے خلاف القیاس کام ہوا ہوا ہے اصل میں کیا تھا وہاں پہ تھا اصل میں وہاں پہ اکول تھا انصر قانون کیسے لگا کیا ہوا ولاد آباد اصل میں اکول تھا تو اس سے یہ ہوا تو دیکھیے آپ ذرا علام و کل کل کلا کلو کلی کلا کلنا ٹھیک ہے اب یہاں پہ سارے گردان ایسی چلے گی کل کل کلا کلو کلی کلا کلنا شکیلا کلن نہ کلان کلن نہ کلان کل نان کلن کلن کلن ٹھیک ہے اور غائب کیسے آئے گا غائب کا سیگا کیسے آئے گا غائب اور متکلم لیا لیا لیا لیا کل کل کلا کلا کلو لی دیکھیں متکلم کا سیگا میں کیسے پڑھوں گا لیا کل لینا کل لیا کل کیوں پڑھ رہا ہوں متکلم کے اندر وہی آمنا یومن و ایمان والا قانون پتہ نہیں بات سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے اور پھر کیا آئے گا لیا کلان لیا میں جھٹکا زیادہ دوں گا لیا کلان لیا کلون لیا کلا لیا کل لیا کل لیا کلا لیا کلو لتا کل لتا کلا لیا کلنا لیا کل لینا کل لیاکلن لتاکلن لتاکلان لناکلن لیا لیاکلن لتاکلن لیاکلن لناکلن ٹھیک ہے نا یہ اس طرح جو ہے یہ چلے گا گھبرانا نہیں ہے یہ گھبرانا نہیں ہے یہ تو بڑی مشکل چیز ہے نہیں نہیں نہیں کام آسان ہے کام آسان ہے مشکل نہیں ہے آپ لگاتے جائیں کرتے جائیں ایک ایک چیز پڑھتے جائیں لیکن یہی بات ہے کہ پہلے گردانیں آتی ہوں گی اس کے بعد اب یہ قوانین کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے اور آپ پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ اچھا جی آپ پھر کیا آ جائے گا اچھا جی اور پھر وہی نہیں کی طرف بھی چلے جائیں لا لتا لا لتا لا کلو لا كلی لا كلا لا كلنا لا كلن پھر لا لا پھر اس میں غائب آ جائے گا یہاں پہ لا لا لا لا آکل آکل اور لا ناکل ہو جائے گا اس لیے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے بالکل نہیں وہ میں تو تو نہیں آج اس لیے جب چلتی ہے تو پھر یہ ٹائم مانگتی ہے اس کو یہی ہے کہ اس کا ٹائم لگے گا اور اس کو آپ نے کرنا ہے اس کی گردان ساری کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے جی پھر محموز العین محموز اللام یہ آگے انشاءاللہ اس میں پھر وہ کریں گے محموز العین اور محموز اللام وہاں پہ پھر سلی کو سلی کو پھر وہی آ جائے گا سعلیٰ قانون اس میں اور بھی قوانین لگتے ہیں یہ تو اس میں تو بڑے تھوڑے قوانین ہیں ہماری تو ہم نے جو پڑھے ہیں وہ تو بہت دس ہم گیارہ قوانین تھے مجھے یاد پڑتا دس یا گیارہ اس طرح محموز سے صرف اور یس یس الو کو یس الو یس الانے میں گردانے سے کرتا یس الو یس الانے یس الونا اصل میں تو یس الو یس الان یس الونا سا اللہ یس الو والا قانون جو ہے پھر یہاں پہ وہ قانون لگے گا اچھا جی نا آپ کے سبق کی طرف آ جائیں آج تو ہمارا سبق پتہ نہیں قرآن مجید کا نکل نہ جائے کہیں اتنا جو ٹائم لگ گیا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ لیکن محنت کریں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں محنت کر لیں ایک دفعہ ایک دفعہ کی محنت ہے صرف کے اندر ایک دفعہ کی محنت ہوتی ہے ٹھیک ہے صرف صرف ایک دفعہ کی محنت ہوتی ہے بس بار بار کی محنت کوئی نہیں ہوتی ہے ایک دفعہ کی محنت ہوتی ہے اور فائدہ آپ کو تب ہوگا جب آپ یہ قوانین لگائیں گے ایک ہے آپ گردانے میں آپ کو یاد کرا دوں رٹا لگا دوں موجود ہوتی ہیں کتابیں بڑی موجود ہیں جس میں گردانیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں پوری کی پوری گردانیں لکھی ہوئی ہیں آپ گردانے رٹا لگا لیں گے جی پوری کی پوری صحیح سنائیں گے لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ ہو رہا کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھئی ہو رہا کیا ادھر قوانین کیسے لگ رہے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا بھول جائیں گے ٹھیک ہے اس لیے یہ قوانین بس لگاتے جائیں کرتے جائیں کوئی سیگا آئے اس کو بھی پڑھیں جی اس میں کیا کون سا قانون لگے گا کوئی بھی کتاب قدوری کے اندر آ جائے کسی کتاب کے اندر آ جائے یہ سیکھا ہے اس میں کیا کیا قانون لگے گا کون سا لگ سکتا ہے اصل کیا تھی اس کی کیا ہوا تعلیل کیسے ہوئی ہے اور صرف کو ایک دفعہ جس کو مزہ لگ جاتا ہے نا صرف کا پھر اس کو بہت وہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو اچھا اس میں کیا اصل کیا تھی اس میں تعلیل کیسے ہوئی ہے کیا ہوا اور اگر جس کو صرف کے ساتھ مناسبت نہیں ہے وہ بیچارہ بہت ڈرتا ہے پھر گھبراتا ہے صرف کے کوئی بھی سیگا آ جائے کچھ آ جائے بس بھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی پڑھ پڑھنا ہی ہے نا بس پڑھ لیا بس ٹھیک ہے لیکن آپ کو مناسبت اگر ہو جائے ایک دفعہ صحیح طرح اجرا کے ساتھ کیا ہوا آپ نے ساری گردانیں قوانین یاد ہوں آپ کو آپ کو میں نے بتایا تھا نا میں نے تو فارسی کے اندر قوانین یاد کیے ہوئے ہیں فارسی کے اندر ارشاد الصرف میں اناسی کے قریب قوانین ہے سیونٹی نائن سیونٹی نائن کے قریب قوانین ہے فارسی میں نے یاد کیے تھے قوانین فارسی میں میں فارسی میں سناتا تھا اور اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر عبارتیں وغیرہ فارسی کے اندر یاد ہیں آپ کو بھولتی نہیں ہیں عربی اور فارسی کی خاصیت یہ ہے کہ عربی اور فارسی آپ کو بھولتی نہیں ہے اردو بھول جاتی ہے انسان کو قوانین یاد کرتے ہیں پھر وہ بھول جاتے ہیں انشاءاللہ جو ہے بس کریں اس کو دیکھیں ہم کوئی بات نہیں دیکھیں جتنا ہو سکتا ہے نا جتنا ہو سکتا ہے اتنا بندہ کرتا رہے جتنا ہو سکتا ہے ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی فلاں یا کیسے آدمی جتنا بھی کر سکتا ہے اتنا لگا رہے کہتے ہیں کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہوتا ہے کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہوتا ہے تو جتنا بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انسان کہتے ہیں جی میں بہت اچھا طریقے سے کام نہیں کر سکتا تو چلو جی میں چھوڑ ہی دیتا ہوں وہ غلط سوچ ہوتی ہے وہ غلط سوچ ہوتی ہے کہ جی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں اس لیے میں چھوڑ ہی دیتا ہوں چلو جی میں خرگوش کی چال نہیں چل سکتا تو میں کچھوے کی چال بھی نہیں چلتا ہوں یہ بیوقوفی ہوتی ہے کوئی بات نہیں آپ کچھوے کی چال چلیں لیکن چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں ایک دن آئے گی منزل پہ پہنچ جائیں گے ایک دن آئے گی منزل پہ پہنچ جائیں گے کرتے کرتے کرتے تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں کوئی بات نہیں نہ اس کو دیکھیں کہ جی اچھا جی کو اچھا یا بعض دفعہ مجھے ہوتا بھی ہے کہ مجھے نہیں یہ باتیں آپ کے سامنے کرنی چاہیے کہ اس سے بندے مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ جی ہم بھی اس طرح کریں میرے حالات ایسے تھے کہ میرے لیے بالکل کوئی وہ نہیں تھا بس میں نے صرف پڑھائی کرنی تھی بس میں صرف پڑھائی کرنی تھی مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ جی کوئی فلاں ہے یا بچوں کا معاملہ یا بیوی بچوں کا یا کوئی ایسی چیز میرے میں صرف پڑھائی تھی کوئی کام نہیں تھا تو میرا تو چوبیس گھنٹے صرف ایک ہی سوار چیز تھی اور میں نے پڑھنا ہے بس اور کوئی کام تھا ہی نہیں اس لیے وہ پڑھائی اللہ کے پاس اچھی پڑھ گئے کوئی ٹینشن نہیں تھی گھر کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کچھ وہ نہیں تھا تھے مخالف تھے گھر والے پڑھنے کے حوالے سے کہ جی مدرسے میں لیکن یہ تھا کہ شکر انہوں نے کوئی زیادہ وہ نہیں کیا کچھ بھی مسائل نہیں کھڑے کیے میرے لیے جو مسائل نہیں کھڑے کیے زیادہ تو بس میں پڑھتا رہا پھر اس لیے یہ تو ایک وہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے جو ہے نا وہ ہوتا ہے کسی کے لیے کس طرح آسانی سے معاملہ ہے کسی کے لیے زیادہ سختی کے ساتھ تو آپ جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں اس لیے بار بار آپ کو کہتا ہوں آپ چھوڑ نہ دیا کریں چھوڑا نہ کریں چلتے رہیں کوئی بات نہیں دو تو قانون یاد کرتے رہیں ایک ایک قانون یاد کرتے رہیں اس کا اجرا کرتے رہیں لگا لگتے رہیں لگتے رہیں لگتے رہیں ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ جی پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے جی کتابیں آسان ہوتی جائیں گی اور جو بندہ بہت تیزی سے دوڑنے کے چکر میں ہوتا ہے نا کہ جی میں بہت کچھ حاصل کر لوں اکٹھا ہے وہ پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے میں نے آپ کو سنایا بھی ہوگا نا میں خود مدرسے سے بھاگ رہا تھا پہلے سال کے اندر کیونکہ میرے یہی وہ تھی کہ جی میرے سارے ساتھی یہ اتنی جلدی چیزیں یاد کر لیتے ہیں اور یاد نہیں ہوتی ہیں مجھے رٹا کیوں نہیں لگتا تو بھائی یہ میرے بس کا کام نہیں ہے مدرسہ مدرسہ میرے بس کا کام نہیں ہے یہ سخت گردان ہے یہ زارا ذرا ذریعہ وہ ذرا بند تو چکرا جاتا تھا اس کو پڑھتے پڑھتے ہی جو ہے لیکن بس وہ میں نے ہمارے استاد جی کی وہ تھی مولانا حسن صاحب جو ہیں مولانا صاحب نے مجھے بس یہی کہا کہ میرے عزیز اب آگے ہو اب جانا نہیں ہے اب جانا نہیں ہے بس میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اب جب آ گئے ہیں تو اب کیا کریں اب ایک ہی چیز ہے کہ یا تو جو ہے یاد کریں بس استاد جی کی وہ برکت تھی کہ میں پھر لگا رہا لگا رہا لگا رہا محنت کی پھر اللہ اکبر کدھر باتیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں جی لیکن یہ تھوڑی سی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہماری طبیعت کے اندر ہوتی ہے ہمارے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے انسان کی طبیعت ہوتی ہے کچھ عرصہ گزرتا ہے انسان بڑے شوق سے کام کر رہا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہمت کمزور پڑ جاتی ہے چلو جی کیا ہم ایسے لگے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں چھوڑو جی کیا ضرورت ہے باقی بھی تو دنیا ہے ہی ہے نا آخر کون سا پڑھنا فرض ہے عین ہے سرف نہیں آئے گی تو کیا ہوگا اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں خیر ہے کوئی بات نہیں تھوڑا تھوڑا کریں تھوڑا تھوڑا کریں لیکن کرتے رہیں لگے رہیں اللہ کے ہاں قابلیت شرط نہیں ہے قبولیت شرط ہے قابلیت شرط نہیں ہے قبولیت شرط ہے اور بندہ ہاں، اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود بھی جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں جتنا پڑھتے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا جتنا آپ پڑھتے جائیں گے جتنا آپ کو آتا جائے گا آپ کو آپ کو لگے گا کہ واقعی مجھے تو کچھ نہیں آتا اور جو یہ کہے نا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا پھر جو یہ کہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے کیونکہ جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں آپ کو یہی لگتا ہے کہ او ہو مجھے تو یہ چیز بھی نہیں آتی یہ بھی نہیں آتی یہ بھی نہیں آتی تو دن بدن دن دھن جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے انسان کو کہ میں اور سیکھوں اور سیکھوں اور سیکھوں تو اس لیے اس پہ بھی نہیں وہ ہوا کریں کہ جی لگے رہیں تھوڑا سا بہت کر لیں تاکہ اللہ کرے انشاءاللہ اور میرا میرا اس دفعہ ارادے میرے بڑے خراب ہو چکے ہیں وہ ارادے میرے یہ خراب ہو چکے ہیں کہ شاید میں اگلے سال جو ہے وہ میں نہ لوں صرف ناب اگلے سال میں شاید ان سپیک میں صرف ناب کا سبق نہ لوں ٹھیک ہے اس لیے پڑھ لیں اسی سال پڑھ لیں جو بھی ہے